دلی سے آگرہ کی طرف تیمور نے پندرہ روز تک دلی میں کوسے سے لمنل ملکی بجایا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجائی دھڑی دھڑی کر کے لوٹا اور کھیرے ککڑی کی طرح گردنیں کاٹی اور سر قلم کیے پھر یہ جا وہ جا آندھی آئی تھی گزر گئی اب شہر اجاڑ ہے اور نراج کا راج ہے اندھیر نگری چوپٹ راج تخت پر وہ بیٹھے جسے اپنی گردن عزیز نہ ہو جو تخت نشین ہوگا اس کے خلاف اد بدا کر بغاوت ہوگی اپنا سر سلامت لے کر نکل بھاگا تو سمجھ لو کہ نصیبوں والا تھا خزر خاں خوش قسمت تھا کہ قتل نہیں ہوا تبھی موت مرا اس کا بیٹا مبارک شاہ تخت پر بیٹھا اور اس تخت کی یہ پرانی ریت چلی آ رہی تھی کہ جو اس پر بیٹھتا اپنی ڈیڑھ اینٹ کی دلی بساتا اور ایک محل بنواتا مبارک شاہ نے بھی یہی کیا بادشاہ بنتے ہی مبارک آباد کے نام سے ایک نئے نگر کا ڈول ڈالا لیکن نیا نگر بننے اور بسنے میں وقت لیتا ہے ادھر دلی میں وقت تیزی سے دوڑ رہا تھا مبارک شاہ کے حصے میں وقت بہت کم آیا نیا نگر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا مبارک شاہ قتل ہوا آدھے بنے مبارک آباد میں وہ تخت پر تو نہ بیٹھ سکا ہاں قبر اس کی وہاں ضرور بنی اس کے بعد محمد شاہ بن فرید خان تخت پہ بیٹھا اس کے بخت نے یاوری کی کہ قتل ہونے سے بچ گیا اس میں کچھ دخل اس کی عقل کا بھی تھا محاصرہ کرنے والوں کو ایک دروازے سے داخل ہونے کی اجازت دی اور خود دوسرے دروازے سے سٹک گیا جان بچی بھائی لاکھوں پائے دلی نے آدھی صدی اسی افراتفری میں گزار دی اسی افراتفری میں ایک لودھی نے زور پکڑا اور تخت پہ قابض ہو گیا اور لیجئے اب تھوڑے دنوں کے لیے دلی میں لودھیوں کا سکہ چلے گا وہ اور کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں شہر میں ایک ڈیڑھ باغ اور ڈھائی تین عمارتیں تو اپنے پیچھے اپنی یاد دلانے کے لیے چھوڑ ہی جائیں گے مگر دلی سے السلطنت کو منتقل کر کے آگرہ لے جانے کا کارنامہ بھی انہی کے نام لکھا جائے گا خیر یہ بعد میں ہوا پہلے تو بہلو لودھی تخت پہ بیٹھا اور ایسا بیٹھا کہ سینتیس سال تک بیٹھا رہا یعنی چودہ سو اکیاون عیسوی میں بیٹھا اور چودہ سو اٹھاسی عیسوی میں رخصت ہوا مگر نہ قتل ہوا اور نہ اسے بھاگنا پڑا تب ہی موت مرا اور فوراً ہی اس کا بیٹا سکندر خان لودھی بلا تردد تخت پر بیٹھ گیا خیر کہنے کو تو تخت پہ بیٹھ گیا مگر چین کا ایک دن میسر نہیں آیا آج یہاں بغاوت کل وہاں شورش دلی میں ٹک کر بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا اس لیے دلی ہی سے اس کا جی بیزار ہو گیا سوچا کہ اس نگر کو چھوڑو اور کسی اور نگر میں جا کر اپنی راجدھانی قائم کرو قرع فال آگرہ کے نام نکلا تو لیجئے پوری صدی افراتفری میں گزر گئی اور جب صدی ختم ہوئی تو یہ نیا گل کھلا کے راجدھانی دلی سے آگرہ میں منتقل ہو گئی یوں سمجھو کہ پندرہ سو چار عیسوی میں یہ واقعہ گزرا مگر سر مڈاتے ہی اولے پڑے ایسا زلزلہ آیا کہ لگتا تھا کہ قیامت آ گئی مگر سکندر لودھی دھن کا پکا نکلا زمین پھر بھی نہیں چھوڑی اور ایسی یہ زمین پکڑی کہ آگے چل کر مغلوں نے بھی ایک زمانے تک دلی کو منہ نہیں لگایا آگرہ ہی کے گرویدا رہے دلی پھر بھی بادشاہوں کی مجبوری رہی بقول واقعات دارالحکومت دہلی جب تک تاج پوشی کی رسم باقاعدہ طور پر دلی میں ادا نہ کر لی جاتی تھی تخت نشینی مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی اور سکندر شاہ کو دیکھو کہ وہ سلطنت کے سارے کاروبار کو دلی سے اٹھا کر آگرہ لے گیا اور وہاں ایک نیا نگر سکندرا کے نام سے آباد کیا وہیں بیٹھ کر بادشاہی کی وہیں بیمار پڑا وہیں انتقال کیا مگر اس کی لاش دلی لائی گئی سکندر شاہ سکندرا چھوڑ کر دلی میں دفن ہوا مگر آگرہ کے تخت پر لودھیوں کو کتنے دن بیٹھنا نصیب ہوا سکندر لودھی کے بعد ابراہیم لودھی آیا اور اس کے بعد کھیل ختم پیسہ ہزم بابر کابل سے چلا اور مارا مار کرتا ہوا دلی کی طرف بڑھا ادھر سے ابراہیم ایک لشکر جرار لے کر مقابلے کے لیے آگے بڑھا پانی پت کے میدان میں رن پڑا ابراہیم مارا گیا اور بابر نے میدان مار لیا تو لودھیوں کا دور ختم ہوا اپنے باغوں اور مقبروں کے ساتھ لودھیوں کی دلی قصہ ماضی ہوئی اب یہاں مغل راج کریں گے اور اس شہر کو چار چاند لگائیں گے چوبیس اپریل پندرہ سو چھبیس کو زہیر الدین بابر فتح کا ڈنکا بجاتا دلی میں داخل ہوا اور تخت پر رونق افروز ہوا تخت نشینی کے بعد بابر نے شہر کو دیکھا بھالا خواجہ بختیار کاکی اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی درگاہوں پر حاضری دی حوض خاص اور حوض شمسی کی سیر کی قطب مینار کا پھیرا لگایا بہلول اور سکندر لودھی کے باغ اور مقبرے دیکھے اس کے بعد کشتی میں سوار ہو کر آگرہ چلا گیا تیمور کے بعد بابر دوسرا مغل تھا جس نے دلی کی سرزمین پر قدم رکھا مگر اس مغل کے تیور مختلف ہیں وہ یہاں لوٹنے کھسوٹنے اور لوگوں کے سر قلم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے ایک سلطنت قائم کرنے کے لیے آیا ہے دلی کا اس کا پھیرا مختصر ہے مگر اس کی آل اولاد اس ملک کو اور اس شہر کو بہت بنائے گی سنوارے گی ان کے جد آلہ نے یہاں جو تباہی بربادی پھیلائی تھی اس کی پوری پوری تلافی کرے گی بابر نے جتنے دن حکومت کی اتنے دن آگرہ میں رہا وہیں اس کا انتقال ہوا مگر ہمایوں نے تخت پر بیٹھنے کے بعد دلی کو نوازا یہاں اس نے اپنے مطلب کی ایک دلی بسانے کی ٹھانی اس کا نام دی پناہ رکھا گیا اور اس کے لیے جگہ وہ منتخب کی جہاں کہتے ہیں کہ اندر پرست آباد تھا ساتھ میں قلعے کی تعمیر بھی شروع ہو گئی مگر ہمایوں کو اس نگر اور اس کوٹ میں رہنا بسنا نصیب نہ ہوا یہاں تو شیر شاہ کو آ کر رہنا بسنا تھا ہمایوں نے تو شیر شاہ سے ایسی شکست کھائی اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں ایسا خوار ہوا کہ در بدر پھرتا پھراتا ایران کی طرف نکل گیا پھر اس قلعے کی تعمیر میں جو کسر رہ گئی تھی اسے شیر شاہ نے پورا کیا اور اپنی طرف سے اس میں وہ اضافہ کیا جسے شیر منڈل کا نام دیا گیا پندرہ سال بعد ہمایوں کے دن پھرے دشمن زیر ہوئے وہ کامیاب و کامران ہوا اور اب اس نے آگرہ سے منہ موڑا اور جم کر دلی میں بیٹھا شیر منڈل کو اپنی لائبریری بنایا مگر شیر منڈل پر تو شیر شاہ سوری کی مہر لگی ہوئی تھی یہ عمارت اسے راس نہیں آئی شیر شاہ سوری نے اسے ہندوستان کی حکومت سے بے دخل کیا تھا شیر منڈل نے اسے زندگی سے بے دخل کر دیا اصل میں ہمایوں کو علم حیت سے بہت شغف تھا اسی شوق میں ایک رسد گاہ کی تعمیر کا بھی منصوبہ باندھا ہوا تھا ایک شام یہ سندیسہ لے کر آئی کہ آج مشتری اور زہرہ کا سنجوگ ہوا چاہتا ہے یہ منظر دیکھنے کے لیے ہمایوں شیر منڈل کی بالائی منزل پر گیا مشتری اور زہرا کے سنجوگ کا نظارہ کیا واپس اترنے لگا تو قریب کی مسجد سے ازان کی آواز کان میں پڑی احترامن سیڑھی پر بیٹھ گیا ازان کے ختم کے بعد اسا ٹیک کر اٹھنا چاہتا تھا کہ سنگ مرمر کی چکنی سیڑھی پر اسا رپٹا اور اس کے ساتھ ہی شہنشاہ سیڑھیوں پر لڑکتے لڑکتے نیچے آ رہے چوٹ شدید آئی جانبر نہ ہو سکے چوبیس جنوری پندرہ سو چھپن عیسوی کو پیغام اجل آ گیا ہمایوں ہر پھر کر دلی میں آ کر بیٹھا پھر یہیں جیا یہیں مرا یہیں دفن ہوا ہمایوں کا مقبرہ دلی کی مشہور عمارتوں میں سے ہے دلی میں اگر کسی مغل بادشاہ کا مقبرہ ہے تو بس یہی ہے اصل میں نامی گرامی مغلوں نے دلی مرنا اور دفن ہونا پسند ہی نہیں کیا بابر نے آگرہ میں انتقال کیا اور کابل میں جا کر دفن ہوا اکبر نے بھی آگرہ ہی میں مرنا اور دفن ہونا پسند کیا جہانگیر لاہور میں دفن ہوا شاہجہاں کے لیے آگرہ ممتاز محل کے انتقال کے بعد مجبوری بن گیا تاج محل میں اس کے پہلو میں جا سویا اورنگزیب اللہ میاں کے پچھواڑے جنوب میں جا کر اورنگ آباد میں خاک کا پیوند ہوا بات کے جو مغل بادشاہ دلی میں سوتے ہیں وہ کسی شمار قطار ہی میں نہیں ان میں سے کسی کا ایسا مقبرہ تعمیر نہیں ہوا کہ دلی کے مقبروں میں اس کا شمار ہوتا رہ گیا آخری مغل بہادر شاہ ظفر وہ آخری عمر میں مقید ہو کر رنگون سدھارا اور یہ کہتے کہتے کہ دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں اسی دیار میں آسودہ خاک ہو گیا ہاں بات ہمایوں سے چلی تھی جس نے دلی کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا مگر بیٹا باپ کی روش پر نہیں چلا اکبر نے آگرہ کو نوازا اور یہاں شاندار قلعے کھڑے کیے کوئی آگرہ میں کوئی فتح پور سیکری میں پھر آگرہ اس کے نام کے حوالے سے اکبر آباد بن گیا تو دارالسلطنت کی منتقلی کے بعد دلی کی ساری رونق ڈھل کر آگرہ چلی گئی دلی میں بقول بشیر الدین احمد اب صرف ہمایوں کے وقت کے چند بڈھے ٹھڈے رہ گئے جو یہاں رہ پڑے یہیں مرے اور یہیں زمین کے پیوند ہوئے آگرہ کو دلی کی سوکن جانو ویسے تو دلی کی کئی سوکنیں ہوئیں مگر دو سوکنیں بہت بھاری پڑی ایک دیوگیر اور دوسری آگرہ مگر دیوگیر کے ساتھ تو یہ ہوا کہ نئی نو دن پرانی سو دن بس نو دنوں میں سلطان محمد تغلق بھر پائے سارے شوق سارے ارمان نو دنوں میں پورے ہو گئے خلقت کو دلی سے ڈنڈا ڈولی کر کے لے گئے تھے شتابی سے الٹے پھرے اور پھر خلقت کو ڈنڈا ڈولی کر کے لائے مگر آگرہ کے نو دن لمبے کھنچ گئے اکبر نے دلی کو فراموش کر کے آگرہ کو اس طرح اپنایا کہ اسے آگرہ سے اکبر آباد بنا دیا اس عرصے میں تیرہ برس تک لاہور میں بیٹھ کر حکمرانی کی یک نہ شد دو شد خیر اس کے بعد شہنشاہ جہانگیر آئے انہوں نے اکبر کی ریت کو اپنایا اور اکبر آباد میں جمے بیٹھے رہے پھر تخت پہ بیٹھے شہنشاہ شاہ جہاں اس شہنشاہ نے تو اکبر آباد کو چار چاند لگا دیے سب سے بڑھ کر وہ عجوبہ روزگار عمارت کھڑی کی جسے تاج محل کہتے ہیں مگر اسی کے ساتھ شہنشاہ کا اکبر آباد سے جی بھر گیا دماغ میں ہلا اٹھا کہ بہت محل مقبرے تعمیر کیے کوئی شہر بھی تو تعمیر کر کے دکھاؤ بس اسی کے ساتھ اس بھولی بسری بستی کی یاد آئی جسے کسی بھلے وقت میں پردادا نے نوازا تھا تو لیجئے تاج محل بن چکا اب جہان آباد کی تعمیر ہونے لگی ہے اور کیا خوب تعمیر ہوئی اگر فردوس بر روئے است ہمی ہمی ہمی است اگلی پچھلی سب دلیاں پس منظر میں چلی گئیں بس اب شاہ جہاں کی دلی راج رجے گی